الناس محترم علماء اکرام معزز سامعین ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے و سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے سعود افریقہ میں تیس تاریخ ہے شوال کی اس مناسبت سے چونکہ آج رات کو مغرب کے بعد جو ہے ظول شروع ہوگا تو ظول ایک مقدس مہینہ ہے منہا اربعت حرم یہ چار مہینے میں سے ایک مہینہ یہ ہے ذوالقعدہ کا مطلب بیچ جانا آرام کرنا اس میں جنگ لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں شکار وغیرہ تو جو ہے ہم یہ دعا پڑے اور نبی اللہ جل نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر آپ محبت رکھتے ہیں اللہ جل جلا کے ساتھ پھر میری اتباع کرو پیروی کرو یحببکم اللہ اب اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور آپ کے گناہوں بھی معاف ہو جائیں گے تو یہ تین دعا ہے ایک دعا ہے ہلال یہ عربی زبان کی کمال ہے اور ایک موجزہ بھی کہنا چاہیے کہ ہر تین دن کے لیے ایک نیا نام ہے چاند کے لیے انگلش میں ہم مون کریسن پھر ختم تو دیکھیے ہر تین دن کے لیے ہلال پہلے تین رات جو ہے تو ہم اللہ اکبر ہلال خیر و رشدین ہلال خیر و رشدین ابو داود کی روایت ہے کہ یا اللہ اس مہینے کو جو ہے مطلب یہ اس ذلقادہ جو شروع ہونے والا ہے خیر بتا دے ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے رشد بنا دے کہ ہم امتیاز کرے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور ہم جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں چوری ڈکیتی اور یہ سب کچھ تو یہ دعا جو ہے حدیث صحیح ہے ترمیری شریف میں ہے اللہ اکبر اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله يا الله یا اللہ یہ جو چاند ہمارے اوپر اور اس کو جو ہے باعث اور سبب بنا دے امن امان کا ہمارے اسلام ایمان سب کی حفاظت ہو یا اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں جیسے قرآن شریف میں ہے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما توفیقی اللہ باللہ لما تحب و تردا وہ چیز جو آپ کو محبوب ہو یا اللہ اور آپ راضی بھی ہو ان سے ربی و رب اللہ آپ میرا رب بھی ہو اور یہ چاند ستارے سب کے رب بھی ہو یا اللہ تو یہ دعا یاد کرنا چاہیے ہمارے اشاگیر طلبا سب کو اور اولاد کو بھی بتانا چاہیے اور پھر عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ وہ مدفون ہے مسجد اقسا کے پاس ان کی زوجہ متحرہ وہاں پر ہے سائپرس میں کپرس میں اور یہ ام حرام رضی اللہ عنہا تو عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہ اکبر الحمد حول ولا قوت الا باللہ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں اللہ اکبر الحمد ولا قوت الا باللہ پھر اللہ حاض شہر یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جو بہترین چیزیں اس مہینے کی آپ مجھے نصیب فرمائیں ہم تو مستحق نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل کرم احسان ہے پھر اس کے بعد جو ہے دعا جو ہے جاری ہے بِكَ مِن منشر الْقَدَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن منشر الْقَدَرِ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس تقدیر سے جو کہ شر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائیں اور پھر آگے فرمایا وہ سو الحشر کہ قیامت کے روز ہے سو نہ ہو خرابی نہ ہو ہم صحیح جماعت کے ساتھ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو یہ حدیث جو ہے مستد احمد میں ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ اللہ یاد کرنا چاہیے اور پھر آگے ہم دیکھتے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ذوالقعدہ کا مہینے میں حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ عمرہ کے لیے جو ہے احرام باندھا تھا ایک جو ہے چھتیس سال میں اور بخاری شریف کی روایت ہے چودہ سو پندرہ سو اس کے لگ بھگ تقریباً جو ہے تو صحابہ تشریف لائے حبیب انا مصطفیٰ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تشریف لائے اور حدیبیہ جو کہ بالکل قریب حرم کے آج کل اب نہیں دیکھیں گے حدیبیہ جو حضرات جا رہے حج کے لیے عمرہ کے لیے تو بتانا چاہیے کہ ان لوگوں نے تبدیل کر دی نام کو شمیسیہ تو حدیبیہ کا نیا نام شمیسیہ تو وہ آپ دیکھیں گے سب بودھ اللہ جو تو وہاں بھی جانا چاہیے قریب ہے مطلب جب عمرہ سے فارغ ہو جائے وغیرہ تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر صلح حدیبیہ اور یہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ اندر اجازت دی وغیرہ تو یہ واقعہ پیش آیا ذوالقعدہ میں پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئندہ سال تشریف لے آئے تین دن کے لیے سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے ابقری نے فرمایا فتحنا لک فتح مبینہ اس میں کیا ہے ہمارے حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا رسول اللہ پھر سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل سچ ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا تو یہ جو ہے پھر ساتویں سال میں وہی حضرات جو ہے حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف آئے زکادہ کے مہینے میں عمرت القضاء جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ہوا جو ہے ذلقا میں پھر آٹھویں سال جو ہے پھر پہلے جو ہے فتح مکہ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے حنین کا اور یہ وہ سب پھر جعرانہ سے جو ہے جو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے سب سے بہترین جگہ جو ہے آدمی جو ہے جبکہ مکہ میں ہو اور پھر باہر جانا ہو تو تنعیم بھی جا سکتے جیرانہ بھی جا سکتے امام شافی فرماتے جیرانہ جانا بہتر ہے چونکہ حبیب اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا اور عمرہ فرمایا تو یہ بھی ذوالقا کے مہینے میں ہوا تھا اسی طریقے سے جو ہے حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو کی کتاب قابل مطالعہ ہے عربی میں اصل ہے اور اردو ترجمہ ہے حضرت مولانا یوسف الجانوی صاحب اس کے مقدمہ میں حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا اور تصنیف کی کہ اس دور کے سب سے بڑے محدث حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ نور اللہ ہوئے تو خیر جو ہے اس میں جو ہے فرمایا کہ پچیس تاریخ کو ذوالقعدہ کے مہینے میں اور دسویں سال حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد تشریف لے آئے مدینہ سے ذوال جس کو آج کل کہتے بھیر علی آبار علی ایک سو سات ایک سو آٹھ سال پہلے جو ہے محمد علی دافوری سودان کے دافور وہ آئے تھے دیکھے بہت قلت ہے پانی کی یہ وہ تو کدھوا یہ وہ سب جو ہے تو لوگ تو خوشی کے عالم میں اصل نام اس کو بھی تبدیل کر دیا کہا کہ بیر علی اور آبار علی آج جب کہے ٹیکسی والے کو ذوالحلیفہ بہت سے سوچیں گے خاص طور سے نوجوان ان کی ذہن میں یہی ہے بیر علی آبار علی تو یہ ایک سو آٹھ سال ایک سو سات سال پہلے واقعہ پیش آیا تو خیر جو ہے وہاں پر حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر وہاں سے جو ہے اتوار کے روز سنیچر کے روز مدینہ سے یہاں پر جو ہے ذوالحلیفہ پھر اتوار کے روز احرام جو ہے بعض حضرات نے عمرہ کی بعض نے حج کی بعض نے تیران کی نیت کی تو اس طریقے سے الحمد تو یہ بھی سفر جو ہے شروع ہوا یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں دیکھیے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل اتباع بارواں سال جو ہے یہ جب حج حج کے لیے امیر الحجیت تو وہی تھے سینو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس نے بھی سینو بکر صدیق نے بھی پچیس تاریخ کو وہاں مدینہ منورہ سے جو ہے نکل آئے تشریف لائے پھر یہاں پر ذوال خلیفہ علی تشریف لائے تاکہ اتباع ہو جائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ملاحظہ فرمائے اسماع و رجال کی کتابوں لکھا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج ستین مرہ و الف الف مرہ کہ سات مرتبہ سکسٹی ٹائم جو ہے اس نے حج ادا کی اور ہزار عمرہ ادا کی اور حضرت ایک ہزار غلام کو جو ہے آزاد کر لی تو جب بھی جو ہے وہ حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ مبارک حج مبارک بالکل اتباع فرماتے تھے کا اشد اتباع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کرامت سمجھا جائے تو خیر جو ہے تو یہ سب واقعات ہمارے سامنے ہونا چاہیے پھر آج کل آپ کو پتہ ہے شیعوں کے ساتھ ہمارا جو ہے جنگ ہے یہ وہ ان شیاطین دیکھیے ان خبیصوں نے کیا کیا یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے یہ واقعہ کو ایک گروہ تھے ان کا نام تھا کرامتا کرامتا جو ہے تھری تھرٹی نائن آفس ہجرا ہجرا کے بعد تین سو تین اور نو سو اس جو ہے یوم الترویہ کیونکہ پہلے روز حج کے لیے حاجی لوگ جاتے ہیں مکہ سے جو ہے مینا یہ ظالم لوگ آئے تھے ہمارے حجاج کو انہوں نے جمع کیا تیس ہزار ہمارے سنی والوں کو انہوں نے شہید کیا شیخ سعید بغداد جو کہ شیخ عوامہ شیخ عوامہ حفیظ اللہ کا داماد ہے ان کی کتاب میں یہ سب تفصیل ہے آپ جا کر ملاحظہ فرمائے تو اس میں لکھا ہے کہ زمزم کے کنواں میں اب ڈال دیا اور جگہ ڈال دیا وغیرہ جو ہے پھر ان کم بختوں نے حرم شریف کے بالکل پاس وہ حجر اسود کے پاس گئے اور حجر اسود کی چوری کی کس نے شیعہ لوگوں نے یہ باطنیا نے یہ کرامتا نے تو پھر علماء لوگوں نے دریافت کی ہم تو عمرہ کے لیے آ رہے حج کے لیے آ رہے یا حجر اسود تو ہے ہی نہیں ہم کیا کریں تو علماء نے فرمایا بس ہاتھ لگا لو یا بوسہ دے دو مطلب استعلام کرو دور سے اس طریقے سے بائیس سال تک حجر اسود نہیں اگر آپ تشریف لے جائے وہاں حجر اسود ایک پتھر تھا جنت کی ہمارا عقیدہ ہے ان لوگوں نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا حسد کی وجہ سے بحرین لے گیا کہا کہ لوگ وہاں آئیں گے حج کے لیے جیسے اسے پہلے ابرہان نے کی شیطان نے تو ان شیاتین یہ کرامتا ملعون شیعہ نے یہی کیا تو پھر جو ہے علماء نے تو آج جو ہے یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ آٹھ ٹکڑے ہیں تقریباً تو اس کو بوسا دینا چاہیے ایک پتھر نہیں ہے وہ جو پیتے وہ جو چاندی کا اوپر ہے وہ ہارون رشید نے لگوائے یہ سب تفصیل شیخ سعید بغداش نے لکھا ہے تو اندر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہے اس حجر اسود کی تو دیکھیے ان کی جو ہے کرتوت کیا ہے خیر ہم آگے چلتے ہیں پھر مدینہ منورہ میں جو ہے وہاں یہ مختلف جماعت تھے یہودی کے بنو قینوکا کا تھے بنو نذیر تھے اور بنو قریضہ تو خندق کے بعد جو ہے حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی کہ مطلب یہ کہ ہم غسل کرے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے نہیں ابھی اور آگا جانا ہے کہاں جانا ہے جبرائیل امین بنو قریضہ کے پاس تو اللہ جل نے فرمایا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں یہ یہودی لوگ ہمیشہ گڑبڑی کرتے تھے تو یہ بھی ذوالقعدہ میں پیش آیا ان کو بہت اختیارات دی لیکن سب کو انہوں نے رج کر دی تو پچیس دن تک محاصرہ رہے صحابہ کی اللہ جل نے فرمایا قرآن شریف میں فی قلو مروبا اور پھر آگے فرمایا فریقن تقتلون و تقتلون العنفریقہ و تاثرون فریقہ تو ایک گروہ کو آپ نے قتل فرمائی اور ایک جو ہے ان کو غلام اور باندی وغیرہ بنا دی تو یہ صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ہے کون ہے صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بنایا آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے یہی بن معاذ رضی اللہ عنہ جب کا ان کا انتقال ہو گیا احتجا بھی عرش الرحمان یہی سعد ان رضی اللہ عنہ صحابہ فرماتے تھے جب ہم وہ لاش مبارک کو اٹھاتے تھے قبر کی طرف جو ہے مقبرہ کی طرف تو مطلب تنگی تھی تھی کہا کہ اتنے ملائکہ بھی تشریف لائے اس کی جنازہ کی شرکت یہ ہے صحابہ کی شان یہ ہے ناموس سے صحابہ ہمیشہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ سیکھے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ واقعہ بھی پیش آیا اس مہینے میں جو ہے سلقادہ کے مہینے میں اور جو ہے سیاست حاضرہ اس کو بھی یاد کرنا چاہیے بہت ضروری ہے یہ 1982 بیاسی کا واقعہ ہے ذوالقعدہ میں پیش آیا انتیس بعضوں نے لکھا بعضوں نے لکھا تیس تاریخ ذوالقعدہ کے فیروت میں صبرا شاتیلا اور یہ یہودی وہ انہوں نے قبضہ کر لی اس علاقہ میں جو ہے اور تین ساڑھے تین ہزار فلسطین والوں کو اس کو کہتے عربی میں مجرزرا اور مجرز اور کہتے ہیں مذبحہ مسک تو انہوں نے بالکل ان کو ایسے قتل کیا کہ رونتے کری ہو جاتے ہیں اور یہ ایریل شیرون جو ہے وہ اس کے جو مسئول تھے تو ہم اپنے تاریخ سے بھی واقف نہیں یہ تو ایک افسوس کی بات ہے تو یہ صبرہ شکیلا کو ہم مسلمان کو پوچھے یہ حالانکہ نائنٹین ایٹی ٹو کا واقعہ ہے اور جو ہے ذوالقعدہ کے بالکل آخر میں اور چودہ سو دو میں واقعہ پیش آیا فورٹی ٹو ایئر بیاسی سال پہلے تو ہم کو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہونا چاہیے یہ یہودی اور یہ ہندو وغیرہ جو ہم نہیں کہتے ہر ایک ہم ضرور کہیں گے اکثر النَّاسِ عَدَاوَةً آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا آپ کے سامنے ہے اسرائیل وہاں پر جو ہے بیت المقدس میں بیت المقدس میں کیا چل رہا ہے اور وہاں پر جو ہے انڈیا میں تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو آپ کو تو پتا ہے کہ علماء نے کیا لکھا یعرف اہل زمانی فو وجا تو اور آج انشاءاللہ ہمارے حجاج یہاں سے بھی پاکستان انڈیا سے بھی پہلی فلائٹ جا رہی تو اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو جو ہے صحیح سالم لے جائے اللہ مسلم الحجاج والمعتمرین والزائرین اور حرمین شریفین کے لیے خاص دعا کیجیے گا مسجد الاقصا کے لیے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 this dunya, no matter how apparently difficult circumstances there may be. It is Allah's guarantee and promise for any male or female who in a state of iman does acts of piety, لنحيينه حياة طيبة a life of goodness, a good life, a pure life, which means a life that is filled with afiyah, spiritual and physical well-being. It also means hayatan tayyibah, al-qana'ah, that a person is granted inner peace and contentment in one's relationship with Allah Ta'ala, in prosperity, adversity, there, is a, there are the qualities of shukr to Allah Ta'ala, there is the quality of sabr, of remaining resilient and steadfast in the obedience of Allah Ta'ala, no matter what circumstances come upon a person. It is also this very perfect and pure teachings of the deen of Islam, that the enemies of Islam from the very early stages had made a concerted effort to take Muslims away from And time and again Allah Ta'ala has emphasized the importance of remaining steadfast on deen in its pure form. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is informed that we have put you on the specific code of rules, set of rules, and we know it is only for our benefit. So remain adherent and follow it, and do not follow the whims and fancies of those who do not know. they will never avail and help you against the command of Allah Ta'ala in any way whatsoever. Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun was revealed for the very purpose when they had made an attempt to put forward a compromise deal, a multi-faith religion incorporating Islam and, and their pagan polytheistic religion. Emphatically Allah Ta'ala revealed these verses to say there can never be a compromise in the usul and in the basics and the principles of our deen. So to appreciate and value this ni'mah of Allah Ta'ala, and one means of shukr over and above praising Allah for it, acknowledging from the heart it is the given gift of Allah, is to live and practice obedience to the commands of Allah Ta'ala. That in itself is also shukr. اعملوا آل داود شكرا One quality that we bring about and one of the main purposes for which we come to such majalis and gatherings and a very important quality in our deen in general, mentioned more than anything else in the Quran Azim. And one of the main objectives in Tasawuf is the quality of taqwa, emanating from the word waqa, which means to save, to protect, to refrain. So in short, taqwa means obedience to all the commands of Allah, and especially abstention from the prohibitions, to stay away from that which Allah Ta'ala has made prohibited. We've just come out of the Mubarak month of Ramadan. The main purpose of fasting in Ramadan, objective is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ That this quality of taqwa comes about fasting while staying away from that which is normally halal, accustoms and trains a person to stay away and become second nature in a person to stay away from haram at all times. Staying away from haram, from the prohibitions of Allah Ta'ala, is amongst the most beloved of actions to Allah Ta'ala. One is we do abundant tawbah and istighfar. Myself more than anybody else, we are all prone towards sin, towards weaknesses. So for our past misdeeds and wrongdoings, lots of tawbah and istighfar, acknowledgement, very important that if the commands of Allah Ta'ala are broken, we never try and justify or validate it in some way or the other. Acknowledgement, remorse, shame, the doors of tawbah are wide open, iman remains intact, on account of acknowledgement and not trying to justify or validate our wrongs. So those doors of Tawbah will always be there. The desire for Tawbah will always be in the heart. Abundant Tawbah and Istighfar. But to continuously make this effort of staying away from haram, from the prohibitions of Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, اتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ Stay away from the haram, the prohibitions of Allah Ta'ala. You will be the greatest worshipper. So we learn from you one of the greatest forms of ibadah is to refrain from that which Allah Ta'ala has prohibited, which Allah Ta'ala has made haram. And this is an action that is extremely beloved to Allah. And Allah Ta'ala rewards immensely and abundantly for it with honor in this dunya as well as in akhirah. We learn that amongst those who will enjoy the shade of the throne of Allah Ta'ala on Yawm qiyamah when there will be no other shade besides that which is cast by the great throne of Allah Ta'ala, when the sun will come just one mile above the heads of creation, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله That person who was invited towards haram desires being fulfilled, not just by an ordinary person, a woman who was blessed with beauty, with honor and status in society, so everything was on a golden plate to fulfill haram desires. But at the critical juncture, this person says, Inni akhafullah. I fear Allah Ta'ala verily for subduing the heat and of those passions, Allah will reward with the coolness of the shade of the arsh of Allah Ta'ala on Yawm al-Qiyamah. The famous incident where three people while traveling and took refuge in a cave and a rock fall had closed the mouth of the cave. They made dua, tawassul bil amal salihah. All of them put forward some deed in which they had great hope that they had done in their life. But importantly, that they had done it exclusively and only for the pleasure of Allah Ta'ala with ikhlas and sincerity. So one of them, a person who did not take away the financial right of one of his laborers when he went away in anger, not only did he keep aside that remuneration, he invested it and it multiplied to an entire valley of camels, goats, sheep, cows, abundance of wealth which he gave in full to that person when he had come to claim his remuneration. So abstaining from consuming that which belongs to others, a great part of taqwa, especially in our dealings in mu'amalat, in business, in dealings, to stay away from the prohibitions of Allah Ta'ala. And another of them made dua to Allah. You know that there was a woman, a relative, a cousin of his, who was the most beloved of people to him, greatly attracted to her. And as many as the advances he made in a haram manner, she was blessed with piety, she refrained. In financial desperation, she had come for assistance, and he offered the assistance conditional that she, he allows him access to herself. In desperation, she had to acknowledge, but at the critical juncture, she cried and wept and said, Do not break the seal in a haram manner. He says, If she can fear Allah in such a way, I can also. And he left that haram for the pleasure of Allah Ta'ala and now makes dua that, Ya Allah, you know, if I had done that act only for your pleasure and happiness, then remove this calamity in which we find ourselves. Staying away from haram with ikhlas is so powerful that a boulder was moved by its means. We had read in a kitab and also heard from our asatida while spending a little while studying in Syria of a person there, young man who used to go around selling fans, handmade fans to various homes. He was once called into a home. When he went in, the woman shut the door and said that the real reason I called you, she was attracted to him and threatened if he does not fulfill desires in a haram manner, then she will accuse him of coming in there in a wrong way he asked permission to relieve himself when he went to the bathroom, thought there is an escape route, could not find it, and then thought, what do I do to save myself from haram? So he took the feces and rubbed it over himself. Obviously there was a stench. She detested him, sent him away. After he had taken a ghusl, from that day till his death, there was a constant smell of musk from his body. After his death, the same came from his qabr. He was in fact called Al-Miski, the one from whom the fragrant smell of musk that shows how beloved it is to Allah Ta'ala. Similarly, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam promises another to sahmum min sihami iblis masmum that casting a wrongful gaze is a poisoned arrow from shaitan. And whomsoever leaves it lowers the gaze from haram for the pleasure of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rewards halawatam min halawat al-iman. Allah Ta'ala will reward in place of subduing haram for the pleasure of Allah Ta'ala with the sweetness of iman. And sweetness of iman, no money of the world can buy. A person relishes, has enjoyment and pleasure in all forms of ibadah and obedience to Allah Ta'ala. And how do we bring about this quality? Abundant dhikr, abundant tilawat of Quran Azim, being in the right mahal, the right environment, and a very important means Allah Ta'ala tells us, such majalis and gatherings, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqeen. O those who have believed, adopt taqwa in your relation with Allah Ta'ala, obey His commands, stay away from haram. And many times when Allah commands a thing, Allah Ta'ala tells us that how is that achievable? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Be with those who are sincere, who are truthful in their relation with Allah Ta'ala, Allah Ta'ala's pious servants, so one niyat that we make when we come to such majalis, the majalis of our kabirin and seniors, is that this quality of taqwa comes about in myself, firstly, anybody else. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم دوستو ساتيو اور علماء کرام مولانا برحان صاحب نے تقوی کے بارے میں نصیحتیں فرمائی اور آپ نے ہم نے سنی تقوی میں دو چیزیں ہیں گناہوں سے بچنا اور شریعت پر عمل کرنا بعض لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں نماز روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے بعد لوگ گناہوں سے بچتے ہیں گناہ نہیں کرتے لیکن عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے جب دونوں چیزیں ہوں اس کو کہتے ہیں تقوی مرکب چیز ہے اور اسی کے حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں اور اچھے کاموں کو اپنا لے عبادت کے علاوہ شریعت کے دوسری بھی حصے ہیں ان تمام حصوں پر عمل کرنا تقوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخش بخشائے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبارک و تعالی نے فرمایا ان فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی خطائیں اور آنے والی خطائیں پچھلی لغزشیں آئندہ والے اور آئندہ آنے والی لغزشیں اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیے ہیں اور معاف کیے ہیں گناہ تو انبیاء علیہ السلام سے ہوتا نہیں انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں جو خطائے ہیں خلاف اولا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بخش کیا ہے تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ تو بخش بخشائے ہیں اس لیے ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا اور نیند نہیں کروں گا سو سونا حرام ہوگا میرے اوپر اور دوسرے صحابے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا بالکل نکاح سے الگ رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا اور فرمایا ان اتقاکم ان اعلمکم باللہ و اتقاکم انا تم سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت رکھنے والا میں ہوں سب سے زیادہ تقوال والا میں ہوں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں سونا بھی نصیب ہوتا ہے اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اطز وج اور میں نکاح بھی کرتا ہوں بیویوں سے جو میرے طریقے پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس کے بہت سے اسباب اور وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ان صحابہ کرام نے عبادت کو صرف سوم اور سالات روزے اور نماز کے ساتھ مخصوص خاص کر دیا حالانکہ اس کے علاوہ بھی عبادت کی بہت سے شاخیں ہیں اور تقوی کی بہت سے شاخیں ہیں اگر کوئی مخلوق کی خدمت کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی قرآن اور حدیث میں مشغول ہے اور قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی نماز روزہ کر پڑھتا ہے اور رکھتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی مسلمان پر سلام کرتا ہے کھلاتا پھیلاتا ہے یہ بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام کون سا ہے فرمایا تو متوام و تقر السلام عرفت و لم تعرف کھانا کھلانا اور سلام کہنا جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو یہ سب خیر کے کام ہے اس لیے علماء کرام نے تقوی کے مختلف شعبے بیان کیے ہیں التقوی من الشرک شرک سے بچنا شرک یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے اور شرک سے بچ گئے یہ تو جو ہم نے پڑھا یہ حقیقت میں ایک دروازہ ہے خیر کا دروازہ ہے جنت کا دروازہ ہے اس کے بعد ہم مالی عبادت صرف اللہ کے لیے لسان اور زبانی عبادت صرف اللہ کے لیے بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے قلبی عبادت دل کی عبادت صرف اللہ کے لیے مالی عبادت صرف اللہ کے لیے مالی عبادت مثلا نظر ہے جس کو نظر ماننا کہتے ہیں اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے علماء کرام فرماتے ہیں جو نظر مانتے ہیں جس کو اردو میں منت کہتے ہیں منت ماننا اس میں ایک نمبر صرف اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے میں اپنے اوپر اللہ کے لیے لازم کرتا ہوں اور دوسرا اس میں علیہ کا لفظ ہو میرے اوپر اللہ کے لیے لازم ہے کہ میں نماز دو رکعت نماز پڑھوں گا یا نفل حج کروں گا یہ دوسرا نمبر تیسرا نمبر وہ کام گناہ نہ ہو اگر گناہ ہے تو اس کی منت بھی نہیں ہوتی مثلا یہ کہے اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں فلان ولی کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا یہ کوئی نظر نہیں میں اس کے اوپر چراغ جلاؤں گا میں ان کی قبر کو پختہ اور پکا بناؤں گا میں ان کی قبر کے اوپر گمبت اور قبہ بناؤں گا یہ سب صحیح نہیں ہے گناہ کی نظر اور گناہ سے بچنا چاہیے اور نمبر چار نظر میں یہ ضروری ہے کہ وہ کام واجب نہ ہو اگر وہ واجب اور لازم ہے پھر منت ماننے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں ظہور کی نماز پڑھوں گا وہ تو پہلے سے پڑھنا ہے پہلے سے فرض ہے حاضر کی نماز پڑھوں گا وطر واجب پڑھوں گا واجب ہو اس کی نظر بیکار ہے اور نمبر پانچ نظر میں یہ ضروری ہے کہ وہ مباح کام نہ ہو اگر وہ مباح کام ہے اس کی بھی نظر نہیں ہوتی مثلا اگر یہ کہے اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے میں یہاں سے لینس جاؤں گا اور لینس سے واپس آؤں گا یہ کوئی نظر شدر نہیں ہے یہ مباح کام ہے اور نمبر چھے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مشابہ کوئی واجب موجود ہو اگر اسی کی طرح اس کی نوع میں سے اس کے ساتھ مشابہ اس کی طرح کوئی واجب موجود نہیں ہے تو اس کی بھی نظر نہیں ہے مثلا اس کی مثال کہ اس کی طرح کوئی واجب موجود ہو میں فلان بیمار کی عیادت کروں گا بیمار پرسی کروں گا اس کی نظر نہیں اس لیے کہ اس طرح کوئی واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ کہے میں نفلی حج اپنے اوپر نظر کرتا ہوں منت مانتا ہوں ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ مشابہ فرض حج موجود ہے فرض عبادت موجود ہے مالی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو غیر اللہ کے لیے نہ ہو بعض لوگ منت مانتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی منت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی گیارہویں شریف ہے علماء فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے اوپر نظر مانتا ہوں کہ شیخ عبد القیدر جیلانی کے لیے دیکھ پکاؤں گا تاکہ وہ میرا کام کر دے تاکہ وہ میری مدد کرے تاکہ وہ میرے مصیبت کو اور میری تکلیف کو خوشی میں تبدیل کرے یہ تو شرک کا عقیدہ ہے اس لیے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ بزرگ نہیں کرتے کہ کسی کی مصیبت کو دفع کرے غائبانہ طور پر وفات کے بعد زندہ ہو اور غائب ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو اگر منت کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے اوپر منت مانتا ہوں شیخ عبد القار کے لیے تاکہ وہ مصیبت میں کام آئے اور مصیبت کو دفع کرے یہ غلط ہے کہتے ہیں اگر یہ مقصد ہو کہ میں ان کے لیے ایسال ثواب کرتا ہوں تاکہ اس تک ثواب پہنچے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دوسرے حضرات کے لیے بھی اسار ثواب کرے سب کو ایسا ثواب میں شریک کرے اور اگر صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایسال ثواب کرتا ہے تاکہ اس کو ثواب پہنچے اور دوسروں کو نہ پہنچے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس بہترین پانی ہے بہترین پانی لذیذ میٹھا اور راستے میں پیاسے بیٹھے ہیں راستے میں گرمی ہے پیاسے بیٹھے ہیں پیاسے کہتے ہیں مجھے پانی دو ان کو پانی نہیں دیتا اور کہتے ہیں میں یہ پانی لے جا کر کے دریا میں ڈالوں گا تو دریا میں پانی ڈالتا ہے اور پیاسوں کو نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو ثواب پہنچاتا ہے اور دوسروں کو جو محتاج ہے بیچارے پیاسوں کی طرح ان تک نہیں پہنچاتے سب کو پہنچا دے سب تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مالی عبادت صرف اللہ کے لیے بدنی عبادت رکو ہے سجدہ ہے سلام میں کسی کے سامنے جھکنا جھکنا بھی نہیں چاہیے بلکہ سیدھا سلام کرنا چاہیے یہ صرف اللہ کے لیے ہے اسی طرح بدنی عبادت کے علاوہ قول عبادت یعنی زبان کی عبادت مدد صرف اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے غائبانہ مدد غائبانہ نہ ہو تو آپ میری مدد کریں گے میں آپ کی مدد کروں گا وہ تو الگ بات ہے اسی طرح قلب عبادت دل کی عبادت خوف رجا صرف اللہ سے ڈر صرف اللہ تعالی سے امید تو یہ تقوی ہے شرک سے اسی طرح تقوی ہونا چاہیے گناہ کبیرہ سے اسی طرح تقوی ہونا چاہیے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں سے اسی طرح تقوی ہونا چاہیے بچنا چاہیے بیداج سے بے جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور دین نہ ہو غیر دین کو دین بنانا زیادت و نقصان الدین من غیر اذن شارع شریعت کی اجازت کے بغیر دین میں اضافہ کرنا دین میں کمی کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے مشتبی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے جس میں علماء کا اختلاف ہو وہ کام مت کرو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام یہ دونوں آیتوں کے درمیان ربط مفسرین بیان کرتے ہیں لیکن آسان اور بے تکلف ربط یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو پابندیوں کو پورا کرو جو تم تمہاری اوپر پابندی لگائی گئی ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ پابندی عقد باندھنے کو کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ لے اس کو کہتے ہیں عقد پابندی کا مطلب یہ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ایمان والوں پابندیوں کو پورا کرو پھر اس کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا جب پابندی ہے یہ مت کرو یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ تو بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے جلدی جواب دیا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے فرمایا احلت لکم بہیمت الانعام شکار کے جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے شکار کے علاوہ جو پالتو جانور جن کو لوگ پالتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے مرغیاں بھی تمہارے لیے حلال ہے یہ بے شمار چیزیں کھاؤ پابندی پابندی کی وجہ سے مرو گے تھوڑا پابندی کی وجہ سے شریعت کا حکم ماننا پڑے گا ورنہ حلال چیز بے شمار ہے وحلت لکم بہیمت الانعام تو یہ عرض کر رہا تھا مشتبی چیزوں سے جس میں شک شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے بعض لوگ تصوف پر عمل کرتے ہیں اور سگریٹ بھی پیتے ہیں اب سگریٹ کے اندر جب علماء کا اختلاف ہے مکرو ہے یا نہیں تو اس سے بچنا چاہیے اسی طرح چرس پیتے ہیں اسی طرح بعض دوسری چیزیں مشتبہ چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے اور ہم تو کہتے ہیں بھائی اور جھینگے میں علماء کا اختلاف ہے وہ بھی مت کھاؤ جس ٹیبر پر جھینگا ہوگا اس پر تو بے شمار چیزیں اور پڑی ہوں گی وہ کھا لو حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے اسٹیشن پر کسی نے جھینگا لا کر کے پیش کیا میں یہ نہیں کہتا حرام ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے تو حضرت مدنی نے فرمائے بھائی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھینگا مچھلی ہے جھینگے کے ساتھ مچھلی ضرور جھینگے والا لگاتے ہیں تاکہ یہ بتلا دے جھینگا مچھلی ہے حضرت نے فرمایا بھائی جی بھائی مچھلی کے بھی پیر ہوتے ہیں اس کی تو پیر ہے تو بہت سارے علماء پسند نہیں کرتے تو اجتباع والی چیز سے بچنا چاہیے اسی طرح علماء فرماتے ہیں ان مباحات پہ بچنا چاہیے جو مباحت آدمی کو حرام تک پہنچا دے بازار میں جاتے ہیں حلال ہے لیکن بازار میں ادھر ادھر دیکھنا اور غیر محرم کے ساتھ گپ شپ لگانا اور ان کی دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا وہ پھر جب واپس آئے تو اس کی تصورات میں گم ہونا جب سے ملی ہے مجھ کو تصور کی روشنی دیکھے بغیر آپ کو پہچانتا ہوں میں یہ کہاں صحیح ہے تو ان مباحات سے بھی بچنا چاہیے جو آدمی کو غلط کام تک پہنچا دے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی کی ایک لائن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ آیا ان کے چھ وجوہات ہے اسباب ہے ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم لوگوں نے تقوی کو صرف اس کے ساتھ خاص کر دیا کہ روزے رکھو نمازیں پڑھو اس کے علاوہ تقوی کی اور بھی بہت ساری لائنیں ہیں اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو قلیل اور کم سمجھا عبادت کی کوالٹی کو دیکھو عبادت کی کنٹیٹی کو مت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کوالٹی کی طرح تو کسی کی کوالٹی نہیں ہو سکتی صحابہ کرام شریعت پر عمل کرتے تھے تقوی پر عمل کرتے تھے صرف ایک لائن میں نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دین کے لیے بڑی محنتیں فرمائی اور بہت مشقت اٹھائی وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجوری تقسیم کی اور ان کو دو کھجوری دی ایک کھجور انہوں نے خود کھائی اور ایک کھجور کو اپنے پلے سے باندھ لیا رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا وہ رکھا فرمایا یہ میری والدہ کے لیے حضرت نے فرمایا یہ کھائیے والدہ کیے ایک اور ہم دے دیں گے تو اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تقوی کی باتیں ہیں وہ تقوی یعنی احادیث کے یاد کرنے میں لگی ہوئی تھے فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا تھا لوگ آ کر میرے پیشانی کو ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی فرمایا کوئی مرگی کی بیماری نہیں تھی بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی ایک مرتبہ حضرت ابو حریر فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا اور رسول اللہ گزر رہا تھا اور میری عادت تھی کہ جب بھوک لگتی تھی تو میں کسی سے آیت کریمہ پوچھتا تھا ابو بکر صدیق سے میں نے آیت کریمہ مثلا وَمِمَّا یون شکور اس کا کیا مطلب ہے حضرت نے مطلب بتلا دیا حضرت عمر گزرے انہوں نے بھی مطلب بتلا دیا فرمایا مطلب بتلانا میرے ذہن میں نہیں تھا میرا خیال تھا کہ یہ کہیں کہ کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں چلو ہمارے ساتھ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے سمجھ گئے ہوشیار آدمی سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوشیاروں کے ہوشیار کائنات میں تو ان سے کوئی ہوشیار نہیں کائنات میں ان سے کوئی بڑا نہیں کائنات میں دنیا پوری دنیا میں ان سے کوئی زیادہ متقی اور زیادہ مرتبے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور مجھے لے گئے گھر میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کوئی چیز ہے بتلایا گیا تھوڑا سا دودھ رکھا ہے فرمایا یہ دودھ بھیج دیں گلاس کے اندر دودھ تھوڑا سا دودھ حضرت نے فرمایا ابو حریرت اصحاب صفحہ کے امیر تھے اصحاب صفحہ وہ طالب علم تھے جو صفحہ میں مسجد نبوی کے پاس رہتے تھے اس کے اندر رہتے تھے اور سبق یاد کرتے تھے اور جہاد کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ اصحاب صفحہ کو بلاؤ ابو حریرہ فرمانے لگے میرے دل میں کہا تھوڑا سا دودھ ہے یہ تو میرے لیے کافی نہیں اور حضرت فرما رہے ہیں لشکر کو بلاؤ صفے والوں کو بلاؤ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ نے سنا مفتی عبد القادر صاحب سے سلح حدیبیہ کر لو بہت صحاب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم ایسی سلح کیسے کریں جس سلح میں ہمارے لیے ذلت ہے کہ ہمارا مسلمان جائے گا واپس نہیں آئے گا اور ان کا کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے تاکہ اس پر ظلم کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں اللہ نے کتنی خیر رکھی صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی اسلام پھیلا تبلیغ ہوئی خطوط لکھے گئے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ دو سال کے اندر اندر اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے شریعت کی بات کو ہم مانیں گے حضرت میں آسفر حسین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ وضو میں چار اعضاء کیوں دھوتے ہیں تو حضرت نے فرمایا اس کا اس کی حکمت یہ ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو فرشتوں کا جوتا ہوگا آپ کا سر بس یہ حکمت آپ کے لیے کافی ہے تو اس کو چھوڑا کہ اس میں کیا حکمت ہے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمت مسلحت فائدہ بہتری ہوشیاری اور خیر ہی خیر ہوگی فرماتے ہیں میں نے صحاب صفہ کو بلایا اب ابو ہنیرا تو ساقی ہے اور آپ کو معلوم ہے ساق القوم آخرهم ساقی کا نمبر آخر میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ ان کو پلا دیں ایک نے پی لیا دوسری نے پی لیا سب نے پی لیا ان سے کہا تم جاؤ ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمایا فرمایا آپ پی لیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ ابو حریر کے دل میں تو یہ تھا کہ یہ دودھ ختم ہونے والا ہے انہوں نے پی لیا حضرت نے فرمایا اور پیو اور پی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو ابو حل نے فرمایا حضرت اب تو گنجائش ختم اور وہی دودھ ہے اس کو کہتے برکت اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے پھر وہ چیز ختم نہیں ہوتی برکت اٹھتی ہے تو میدان خالی ہو جاتا ہے برکت کے معنی ہے ثبوت الخیر الہی فی الشیء کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جائے پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی لیا اور دودھ الان کما کان جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ان کی تقوی کی لائی تھی احادیث کو یاد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا ابو حریرہ تین وسیعتیں سمجھ لیں تین نصیحتیں ایک تو یہ ہے اشراق کی نماز دو رکعت پڑھو کم سے کم دو رکعت یہ آپ کا پورا بدن علم میں لگا ہوا ہے تو آپ کے بدن کی زکات ہو گئی اور فرمایا مہینے میں تین روزے رکھو تیرہ چودہ پندرہ یا اگر آگے پیچھے ہو جائے کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت اور تیسری نصیحت وطر آپ شروع میں پڑھ لیں وطر عشاء کے بعد پڑھ لیں اس لیے کیا سبق یاد کرتے کرتے دیر ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ وطر رہ جائے اور یہ نہیں کہ رسول حضرت ابو حریر تحجد نہیں پڑھتے تھے احادیث میں آتا ہے وہ تحجد ضرور پڑھتے تھے بہت متقی تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو بہت سخی تھے حضرت مروان نے مروان کے ساتھ حضرت کہنا چاہیے حضرت مروان نے ان کے پاس ایک مرتبہ سو دو سو بہت سارے دنانیر بھیجے دنانیر اشرفی جو سونے کے ہوتے ہیں وہ بھیجے اور مروان امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں دوسرے دن کسی کو بھیجا کہ ابو حریرہ سے کہے کہ آپ کے پاس جو اشرفیاں ہم نے بھیجی تھی دنانیر وہ غلطی سے آپ کے پاس آئے وہ واپس کر دیں اس کی جگہ ہم آپ کو درہم بھیجیں گے درہم روپے چاندی کے حضرت ابو حریر نے فرمایا وہ تو میں تقسیم کر چکا ہوں فلان کو اتنا دیا فلان کو اتنا دیا تحقیق ہوئی تو واقعی سب کو تقسیم کیے تھے مروان نے کہا امتحان میں کامیاب ہو گئے میرا خیال یہ تھا کہ وہ جمع کر رہے ہیں لیکن حضرت ابو حریرہ جمع کرنے والے نہیں تھے تو تقوی کی ایک لائن نہیں ہے علم کی لائن بھی تقوی عمل کی لائن بھی تقوی لوگوں کی خدمت کی لائن بھی تقوی تقریر کی لائن بھی تقوی اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا اور عبادات پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی کچھ قلعے کچھ وقت دینا کہ کم سے کم دو تین تصویر تو پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی کبھی اس کے ساتھ ہو الا اللہ اللہ اللہ جیسے مختصر ذکر ہمارے ہاں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہاں حضرت فرماتے ہیں یاد رکھیں بہت ہمت اور محنت کی ضرورت ہے قرآن کریم میں ہے ولاز کر اللہ اکبر ولاز کر اللہ اکبر تو ذکر اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمت اور محنت چاہیے جب تکان محسوس ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں یا اللہ تو قوت اور ہی ہمت عطا فرما اپنا نام لینے سے محروم نہ فرما والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی شان والی بات اور بہت اونچی بات ہے ذکر کی ضرب اور آواز زیادہ بلند نہ کرے جس سے جلدی تھکان ہو جائے آدمی تھک جاتا ہے جب بہت اونچی آواز سے اس لیے ذکر میں معتدل اور برابر آواز ہونی چاہیے نہ اتنا اتنی پست آواز ہو کہ دل ہی نہ لگے اگر بہت پست آواز ہے تو اکثر دل نہیں لگتا تو دل لگانے کے لیے مفرت نہ ہو جہر مفرت بہت زیادہ جہر کہ آدمی تھک جائے اور چیخنے چلانے کی وجہ سے سننے والوں کو بھی تکلیف ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد فرمائے صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ وصحبہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله فصل على نبينا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم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 أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت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 آفتے اشراک